دن ملنے دو جماعتوں کے عزم اللہ فساد اللہ کے حکم کے والم المومنین اور تاکہ ظاہر کرے ایمان والوں کو ولی عالم الزینہ اور تاکہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے وقیل الرحم اور کہا گیا واسطے ان کے تعالو آؤ تم قاتلو لڑو تم فی سبیل اللہ بیچ اللہ کی راہ کے فعو یا دفاع کرو تم قالو کہا انہوں نے لو نعلم کے تالم اگر جانتے ہم کے لڑنا لتابا ناکم البتہ پیروی کرتے ہم تمہاری ہوں لل کفرے وہ واسطے کفر کے یوم دن اس دن اقرب منہم زیادہ قریب ہیں ان میں سے للیما واسطے ایمان کے یقولون کہتے ہیں بے افواہم ساتھ اپنے منہوں کے مال ہے سفی قلوبہم جو نہیں ہے بیچ ان کے دلوں کے واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بما یکتمون جو چھپاتے ہیں الذين قالوا لاخوانهم وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو وقعدوا اور بیٹھ گئے لو اطاعونا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا نہ قتل کیے جاتے کول کے دیجئے فد پس ہٹاؤ تم ان انفسکم الموتا اپنی جانوں سے موت کو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ولا الذین اور نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو کوتے لو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ بھی اللہ کی راہ کے امواتا مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم نزدیک اپنے رب کے یرزقون رزق دیے جاتے ہیں ہیں بما اس کے آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے ویستبشرون اور خوش ہوتے ہیں باللزین ساتھ ان لوگوں کے لم یلحقو بہم جو نہیں ملے ساتھ ان کے من خلفم ان کے پیچھے سے اللہ خوف علیہم یہ کہ نہ خوف ہوگا اوپر ان کے زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یس خوش ہوتے ہیں بن من اللہ ساتھ اللہ کی نعمت کے و فضل کے ون اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یوزیو نہیں ضائع کرتا اجر المومنین اجر ایمان والوں کا وما أصابكم يوم التقى الجمعان پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی شان کی برتری اور بلندی کو بیان فرمایا کہ ایمان والو اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اتنی شان والا رسول اللہ نے تمہارے اندر مبوس فرما دیا اور وہ رسول براہ راست اپنے صحابیوں کو قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کے سناتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت وہاں بتبا صحابہ کرام کی عظمت بھی اللہ نے بیان فرما دی یتلو علیہ کہ پیغمبر معلم ہے اور صحابہ کرام متعلم ہے پیغمبر تلاوت کرنے والا ہے اور پیغمبر کے صحابی اس تلاوت کو سننے والے اس تلاوت کو سیکھنے والے پھر پیغمبر ان لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے اخلاق بھی ان کے پاک کردار بھی ان کا پاک اعمال بھی ان کے پاک عقائد بھی ان کے پاک کہ براہ راست بل واسطہ نہیں بلا واسطہ اللہ کا پیغمبر ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے کیونکہ پیغمبر کی شان یہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر کوئی غلط بات دیکھ کر کے چپ نہیں رہتا خاموش نہیں رہتا یہ اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں کہ نبی برائی کو دیکھے اور چپ رہے یہ نبی کی شان کے لائق نہیں نبی کی شان یہ ہے کہ برائی دیکھے تو فوراً اس برائی کو مٹا ڈالے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الکتاب اللہ کا پیغمبر معلم ہے اور صحابہ کرام متعلمین ہیں شاگرد ہیں اللہ کا پیغمبر معلم استاد اور صحابہ کرام براہ راست اللہ کے پیغمبر کے شاگرد ہیں کتنی بڑی شان ہے ان صحابیوں کی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا جنہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو سنا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی حرکات و سکنات کو یاد کیا جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے چلنے پھرنے کو اٹھنے بیٹھنے کو سونے کو ان ساری چیزوں کو یاد کیا کتنا یاد کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بتو عند خالتی میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میں گیا رات گزارنے کے لیے حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطالعہ آپ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ظاہر ہے کہ خالہ اور بھانجا یہ آپس میں محرم ہے میں ان کے گھر میں رات گزارنے کے لیے گیا اور مجھے بھیجا میرے باپ عباس نے کہ جاؤ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھ کے آؤ کیا آپ رات کو عبادت کس طرح کرتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر تھی پانچ سال جب مجھے اپنے والد نے بھیجا میری عمر تھی پانچ سال میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف اللیل آدھی رات سے تھوڑی دیر پہلے آپ بیدار ہوئے آپ اٹھے اپنی آنکھوں کو ملا اور صورت آل عمران کی آخری دس آیتوں کی تلاوت فرمائی پھر آپ اٹھے ایک مشکیزہ پرانا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا دیوار کے ساتھ اس سے پانی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا پہلے تو مسواک کی مسواک یشو صفا ہو پھر آپ نے میں نے بھی آپ کی نقل کی کہ میں بھی اٹھا جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اسی طرح میں نے بھی وضو کیا وضو کر کے میں جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز پہ کھڑے ہو گئے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کر کے پیٹھ کے پیچھے سے کر کے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا مسئلہ بتا دیا کہ اگر ایک امام ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ مسئلہ یہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہی شریعت ہے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی پھر دو رکعتیں پڑھی پھر دو رکعتیں پڑھی پھر دو بارہ رکت تحجد کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلاۃ نے پڑھی اور تین رکعتیں پڑھی تین وطر پھر آپ صبح کی اذان کے بعد آپ نے دو سنتیں پڑھی دو سنتیں پڑھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ کے بعد لیٹ گئے پھر مؤذن نے آ کے اطلاع دی نماز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آپ نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو اتنا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھنے کا کہ اللہ کے پیغمبر عبادت کس طرح کرتے ہیں آپ چلتے کس طرح ہیں آپ کے کھانے کا انداز کیا ہے یہ صحابہ کرام پر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کو براہ راست علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں یہاں فرمایا وہ ما صحابہ کم جمعان فب اللہ پہلے جو فرمایا کہ جنگ عہد کے اندر اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو اس سے پہلے جنگ بدر کے اندر تم اس کی دو مثلیں تکلیف پہنچا چکے ہو کافروں کو ستر کافر قتل ہوئے ستر کافر گرفتار ہوئے پھر تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے باقی رہا کہ جنگ عہد میں جو تمہیں نقصان پہنچا وہ اللہ کی اذن اللہ کی اجازت اللہ کے حکم کی ماتحت ہوا کیونکہ اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں ان حکمتوں میں سے ایک حکمت والے یا علم مومنی تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو اللہ جانتا تو ہے مراد ہے علم ظہور کہ اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ کون سے مخلص مومن ہیں وال یادم الجینہ اور تاکہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے مخلصین اور منافقین کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جنگ عہد کے اندر وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست دلوائی پتہ چل جائے <coughs> منافقوں کا حال تو بعد میں قرآن مجید تفصیل سے ذکر کر رہا انہی آیتوں میں مخلص مومن وہ تو بات تک مومن ہی رہے منافق آدمی اب منافق کو منافق کہتے کیوں ہیں منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے لفظ سیگا تو اس میں فائل کا ہے نافا کا منافک و منافا تن اور یہ نافا کن سے ہے جس کے معنی آتے ہیں سرونگ کہ جس طرح کوئی آدمی کسی سرونگ کے اندر گھس جاتا ہے تو بچ جاتا ہے مرنے سے مارنے سے قتل و کدار سے بچ جاتا ہے سرونگ میں جو داخل ہو گیا اسی طرح منافق آدمی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے مارنے سے بچ جاتا ہے کہ مسلمان اس کو مارتے نہیں ہیں کیونکہ جی اور یہ بھی تو مسلمان ہے بچ جاتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نافکا سے ہے جنگلی چوہے کو کہتے ہیں جنگلی چوہا علماء کہتے ہیں کہ جنگلی چوہا اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنا دل بناتا ہے اس میں دو دروازے بناتا ہے ایک دروازے کو کہا جاتا ہے کا دوسرے کو کہا جاتا ہے نافقہ اگر کوئی شکاری اس چوہے کو پکڑنا چاہے جنگلی چوہے کو تو اس دروازے سے کا سے داخل ہو کر کے سے باہر نکل جاتا ہے بھاگ جاتا ہے یہی حال اس منافق کا ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس گیا تو مسلمان جیسا بن گیا کافر کے پاس گیا تو کافر جیسا بن گیا ادھر ان کا ساتھی ہو گیا ادھر ان کا ساتھی ہو گیا جس طرح وہ جنگلی چوہا اس کو دھوکہ دے کر کے ادھر چلا جاتا ہے اسی طرح یہ منافق مسلمان کو دھوکہ دے کر کے کافر کے پاس کافر کو دھوکہ دے کر کے مسلمان کے پاس آ جاتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں منافق وکیل الحم تعالو کا سبیل اللہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ رہا تھا تو عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو واپس نہ جاؤ کم از کم اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے کتال کرو اگر اللہ کی توحید کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے کتال نہیں کرتے تو کم از کم اپنے وطن کا دفاع تو کرو نا اپنے مال کا دفاع کرو اپنی عزت و آبرو کا دفاع کرو ان چیزوں کا دفاع کرو لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس چلا گیا اللہ نے ان کے حال پہ شکوا کیا فرمایا وکیلا لو کہا گیا ان کو تا لو آؤ تم کا تلوفی سبیل اللہ کی کرو لڑائی کرو تم اللہ کی راہ میں اے لائے کلمت اللہ کے لیے اے لائے کلمت اللہ کے لیے لڑو اگر دین کے لیے نہیں لڑتے تو کم از کم اب دفاع دفاع کرو اپنے علاقے کا دفاع کرو اپنی جان مال عزت و ابروٹ کا دفاع تو کرو نا اب دفاع یا دفاع کرو تم کالو کہا ان منافقوں نے لو نالموں کے تالن اس کے دو معنی آتے ہیں لو نالموں کے تالن کہ جی ہم تو سادے قسم کے لوگ ہیں ہمیں لڑنا بھیڑنا تو آتا ہی نہیں ہے اگر ہمیں لڑائی کرنے کا ڈھنگ آتا لو نالموں کے تالن اگر ہم جانتے لڑنا لتبا ناکم ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے جی ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے جی اور دوسرا معنی لو و کے تارن کہ ہم اس کو جہاد تو سمجھتے ہی نہیں ہم اس کو جہاد سمجھتے ہی نہیں بلکہ یہ تو خودکشی ہے اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو لتا باڑ نہ کو ہم تمہارا پیچھا کرتے یہ تو خودکشی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس آدمی تھوڑے ہتھیار نہیں ان کے پاس آدمی زیادہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ اس لیے لو نالم کے تال اللہ اللہ نے فرمایا ہوم وہ منافق لیل کفر واسطے کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے مینو ان سے لیل ایمان واسطے ایمان کے کہ جب عبداللہ بن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ رہا تھا وہ کفر کے زیادہ قریب تھا ایمان سے زیادہ دور تھا ظاہر ہے کہ اگر ایمان کے قریب ہوتا تو وہ پیغمبر کا قریب ہی ہوتا پیغمبر کے قریب ہوتا لیکن اس نے پیغمبر کے قرب کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کا قرب اختیار کر لیا یقولون کہنے لگے بے افواہم ساتھ اپنے منہوں کے مال ایسا فی قلوبہم جو نہیں ان کے دلوں میں زبان سے کچھ اور کہتے ہیں دلوں کے اندر کچھ اور چھپا کے رکھتے ہیں کیونکہ منافق آدمی ہوتا ہی وہ ایسا ہے کہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ لیکن چلو واللہ اعلم عالم و بیما یکتمون بیما اللہ خوب جانتا ہے عالم سی اس میں لکھا کا عالم اللہ خوب جانتا ہے بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر جو کچھ انہوں نے چھپا کے رکھا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں اللہ دین قالول اخوان جنگ عہد میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے ان میں کچھ صحابہ ان کے رشتہ دار بھی تھے قرب و جوار کے اندر رہنے والے بھی تھے الین اخوان یہ منافق وہ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے حق میں کہ جو جنگ عہد میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں بات کی وہ اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے عبداللہ بن ابئی تین سو آدمیوں کو لے کر کے واپس آیا گھر میں آ کے بیٹھ گیا اب یہاں بیٹھ کر کے اپنے ان مسلمانوں کے حق میں ان بھائیوں کے حق میں جو جنگ عہد میں شہید ہوئے کہنے لگے لو اطاؤنا اگر وہ ہماری اطاعت کرتے ہماری بات مان لیتے مدینے سے نہ نکلتے بد اور عہد کے میدان میں نہ جاتے ماں کوتلو نہ قتل کیے جاتے کہ جی انہوں نے تو اپنی موت کو خود ہی دعوت دی ہے کہ بلا وجہ مدینے کو چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے وہاں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اللہ نے جواب دیا فرمایا قول میرے پیارے پیغمبر فرما دیجئے فدراؤ پاس پاسا ہٹاؤ تم اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جہاد میں جانا یہ مستلزم ہے موت کو تو تم گھروں کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو موت سے بچا کے تو دیکھو نا کیونکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے قرآن مجید نے خود کہا اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونو جہاں کہیں بھی ہو تم یدرککم الموت پا لے گی تم کو موت ولو کنتم فی بروج مشید اگرچہ تم مضبوط کلو کے اندر کیوں نہ پہنچ جاؤ موت تو وہاں بھی پہنچے گی کہ جب اللہ کا امر آئے گا اللہ کا امر آئے گا تو موت وہاں بھی پہنچ جائے گی دیکھو انسان دیکھتا رہتا ہے ایک آدمی دو آدمی دس آدمی بیس آدمی بیٹھے رہتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ ملک الموت موت کا فرشتہ وہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اب وہاں قریب بیٹھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا قریب بیٹھنے والے اس کو روک بھی نہیں سکتے کیونکہ فرشتہ اللہ کا معمور ہے اور فرشتہ ایسا معمور ہے قرآن مجید نے کہا لا یاسون اللہ ما امرحم و ما یو مرون کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دیا یا فالون ما یو مرون اس لیے یہ کہنا کہ موت کے اندر وہ جنگ کے اندر چلے گے تو مارے جائیں گے گھر کے اندر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے یہ بات تو بڑی بالکل غلط ہے موت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے تو پھر تم عزت والی موت کیوں اختیار نہیں کرتے کہ شہدا والی موت اختیار کرو آگے شہداء کے بارے میں کہ ان انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر وہاں نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے پر تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردے گمان نہ کرو یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے اب ظاہری طور پر تو قرآن کہتا ہے کوتے لو قتل کیے گئے پھر اللہ فرماتے ان کو مردے نہ سمجھو بل احیاء اندہ رب بلکہ وہ زندہ ہیں اندہ رب ہیں کہاں زندہ ہیں دنیا کے اندر تو زندہ ہیں نہیں کیونکہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی روح بدن سے نکل گئی یہ تو ظاہر ہے کہ جب شہید ہوئے ان کی روح بدن سے نکل گئی اسی لیے ان کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اسی لیے ان کو قبر کے اندر دفن کیا گیا ان کی روح تو بدن سے نکل گئی لیکن قرآن کہتا ہے زندہ ہیں لیکن کہاں زندہ رب اپنے رب کے ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس تقریباً بارہ صحابہ سے یہ روایت مروی ہے صحابہ کے رام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو اللہ تعالی سبز رنگ کے پرندوں کے کالب میں ان کو داخل کر دیتے ہیں اب وہ سارا دن جنت کے اندر تا لوکو مین سمر الجنہ اور تا کولو مین سمر جنا جنت کے پھلوں سے وہ کھاتے ہیں اور وہاں چرتے ہیں چگتے ہیں رات کو اللہ کی عرش کے نیچے سونے کی بنی ہوئی تندیلیں ہیں ان کے اندر آ کر کے وہ آرام کرتے ہیں لیکن یہ دنیاوی زندگی نہیں یہ برزخ والی زندگی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں کیا چاہیے یا اللہ جنت میں ہیں اتنی نعمتیں ہیں اور تمہیں کیا چاہیے یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے اللہ فرمائیں گے میں پہلے کہہ چکا ہوں لا یرجعون کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ لوٹ کے کبھی دنیا میں نہیں جا سکتا دنیا سے جب آ گیا تو لا یرجعون وہ لوٹ کے دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا یا اللہ پھر ہمارے مسلمان بھائیوں کو خبر کون دے گا اللہ فرمائیں فرماتے ہیں انی ہم میں خبر دینے والا ہوں ان کو میں خبر دینے والا ہوں ان کو اللہ نے آیت نازل کر کے بتلا دیا احیاؤن ہند رب ہم یور ذکون اپنے رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے لیکن یہ رزق جنت والا رزق ہے اس رزق کا تعلق دنیاوی رزق کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ دنیاوی رزق یہ تو کثیف ہے روٹی ہے پانی ہے یہ تو کثیف ہے لیکن جنت کی جو غذا ہے وہ لطیف غذا ہے جس طرح جنت والے کھانا کھائیں گے پانی پئیں گے لیکن نہ وہاں پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے نہ وہاں تھوک ہے کوئی ایسی چیز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے کھائیں گے اور ان کو خوشبودار ڈکار آئے گی سارا کھانا ہضم ہو جائے گا نہ پیشاب کی ضرورت نہ پاخانے کی ضرورت کیونکہ جنت کی غذا لطیف کیونکہ جنت والے ابدان وہ بدن بھی اس طرح کے لطیف ہوں گے رب اس کو کہتے ہیں عالم برزخ عالم دنیا اور ہے عالم برزخ اور ہے عالم آخرت اور ہے اندار رب یورقول فرحین بما آتا ہوں یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه